حضرت عمر بن محمد بن علی بن ابی طالب اپنے والد حضرت محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ سے اور وہ ان کے دادا اور اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینار کے بدلے میں دینار ہے اور درہم کے بدلے میں درہم ان میں کوئی کمی پیشی جائز نہیں جس کو چاندی کی ضرورت ہو وہ سونے کے بدلے میں اسے حاصل کر لے اور جسے سونے کی ضرورت ہو وہ چاندی کے عوض تبادلہ کر کے لے لے اور صرف یعنی درم و دینار کا باہمی تبادلہ ہاتھوں ہاتھ ہوتا ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار دو سو اکسٹھ